ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات ایک جگہ جمع تھی ان میں سے کوئی بھی غیر حاضر نہ تھی اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئیں ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے انتہائی مشابہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو خوش آمدید پھر انہیں اپنی بائیں طرف بٹھا لیا اور چپکے سے انہیں کوئی بات بتائی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر چپکے سے کوئی بات بتائی تو وہ ہنس پڑی میں نے ان سے کہا آپ رو کیوں رہی تھیں انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کر سکتی میں نے کہا میں نے کبھی اس طرح غم کے فوراً بعد خوشی حاصل ہوتے نہیں دیکھی جس طرح آج دیکھی ہے جب وہ روئی تھی تو میں نے ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو چھوڑ کر آپ سے خاص طور پر بات کی ہے یہ تو ایک شرف اور خوشی کی بات ہے پھر بھی آپ رو رہی ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول کا راز ظاہر نہیں کر سکتی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد کسی مناسب موقع پر میں نے ان سے پھر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتا رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر سال ایک بار قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس سال دو بار دور کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہی خیال ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میرے گھرانے میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی اور میں تمہارا بہتر پیش رو ہوں یہ سن کر مجھے رونا آ گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی میں فرمایا کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تم مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو یا فرمایا کہ تم اس امت کی عورتوں کی سردار ہو اس خوشخبری کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 1621